حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے مجھے اس کی آنکھ خراب ہونے کا خدشہ ہے تو کیا میں اسے سرما ڈال دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے جاہلیت میں عورت کو ایک سال تک گھر میں بند رہنا پڑتا تھا جبکہ اب تو صرف چار ماہ دس دن ہے جب سال پورا ہوتا تھا تو وہ نکلتی تھی اور اپنے پیچھے اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بتیس